بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے فورٹی تھرڈ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے میموری مینجمنٹ کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو آپ کا پی سی ہے یہ دو موڈز کے اوپر آپریٹ کرتا ہے ایک ریئل موڈ اور ایک protected mode certain operating system جیسے کہ ڈاس ہے ڈاس اپنی جو میموری مینجمنٹ پرفارم کرتا ہے وہ ریئل موڈ کے لیے پرفارم کرتا ہے اور جس طرح ونڈوز ہے یہ جو میموری مینجمنٹ سسٹم ہے ونڈوز کے اندر وہ ہے فار پروٹیکٹیڈ موڈ ہم نے دیکھا کہ جو ٹوٹل آپ کے پی سی کی میموری ہے وہ اس میں سے صرف first one M B access کیا جا سکتا ہے ان ریئل موڈ جس میں سے سکس فورٹی کلو بائٹ جو ہے وہ کنونشنل میموری ہے جس کے اندر کہ آپ کے پروگرامز ریزائڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو 384 ایٹی فور کلو بائٹس ہیں وہ سسٹم میموری ہے اور اس کے بیانڈ جتنی بھی میموری ہوتی ہے وہ ایکسٹینڈیڈ میموری کہلاتی ہے ایکسٹینڈیڈ میموری صرف پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر یوز کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور پورشن ہوتا ہے ودن سسٹم میموری جو کہ استعمال نہیں ہو پا رہا ہوتا تو 386 ایٹ سکس اینڈ ابو کے اندر اس پورشن کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس میموری کو ایکسپینڈیڈ میموری کہا جاتا اور آف کورس اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈیوائس ڈرائیورز انسٹال کرنے پڑتے ہیں ایکسپینڈیڈ میموری کو یوز کرنے کے لیے E M M three eight six dot E X ہی اور اسی طرح سے اگر آپ ایکسٹینڈیڈ میموری کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ڈیوائس ڈرائیور ہے وہ ہائی ایم ڈاٹ سیلز ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاس جو ہے وہ اپنی میموری مینجمنٹ کس طرح سے پرفارم کرتا ہے اس کے لیے وہ ویریس ڈیٹا اسٹرکچرز یوز کرتا ہے جس میں سے ایک ڈیٹا اسٹرکچر جو موسٹ امپارٹنٹ ہے ایم سی بی ہے اور ایم سی بی کے علاوہ پی ایس پی اور انوائرمنٹ uh, بلاک یہ بھی ایسے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم میموری مینجمنٹ کے لیے یوز کرتا ہے عام طور پہ ایک ٹپیکل پروگرام کے لیے دو ایم سی بیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں first M C B required ہوتی ہے اس کے انوائرمنٹ بلاک کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جو سبسیکوئنٹ ایم سی بی ہے وہ ریکوائرڈ ہے پروگرام کو اٹ سیلف کنٹرول کرنے کے لیے اور یہی جو دوسری والی ایم سی بی ہے یہی پروگرام سیگمنٹ پریفکس کو بھی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے پروگرام سیگمنٹ پریفکس کے اندر سرٹن انفارمیشن ہے جیسے کہ D T A disk transfer area اور اس کے علاوہ جو کمانڈ لائن پیرامیٹرز ہیں وہ پروگرام سیگمنٹ پریفکس کے اندر پڑے ہوتے ہیں پروگرام سیگمنٹ پریفکس آپشنل ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ہر پروگرام کے ساتھ اس کی پروگرام سیگمنٹ پریفکس ہو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ ایم سی بیز کی جو چین ہے اس کو اگر ٹریورس کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹریورس کر کے آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ میموری کے اندر کتنے پروسیسز ریزیڈنٹ ہیں اور ہر پروسیس کتنے پیراگرافس یوز uh, کر رہا ہے اگر آپ اس کو ٹریولس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو سب سے پہلا پروگرام ہے اس کی ایم سی بی کا کیا ایڈریس ہے اس کی ایم سی بی کا ایڈریس uh, دیکھنے کے لیے ہم ایک ان ڈاکومنٹڈ سروس یوز کرتے ہیں آپ کو بتایا تھا 21 one hex by fifty two یہ آپ کو ڈاس کے انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچرس کا ایڈریس ریٹرن کرتی ہے اس ایڈریس سے فور بائٹس پیچھے جو فرسٹ ایم سی بی ہے اس کا سیگمنٹ اور آف سائڈ اس کا فار ایڈریس پڑا ہوتا ہے اس سیگمنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کے پاس فرسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ uh, ڈریس آ گیا اور اس کی مدد سے آپ پھر subsequent next M C B کا سیگمنٹ ڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ایم سی بی کتنے پیراگرافس کو کنٹرول کر رہی ہے اور uh, پھر نیکسٹ جو ایم سی بی ہے وہ آپ دیکھیں گے کتنے پیراگرافس کو کنٹرول کر رہی ہے اور اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے اس سے جو نیکسٹ ایم سی بی ہے اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں اینڈ سو آن چین کہاں پہ ختم ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو وہ ایم سی بی ملتی ہے جہاں پہ جو فرسٹ کریکٹر کے اندر زیڈ پڑا ہوا ہے زیڈ والی جو ایم سی بی ہے وہ ایسی ایم سی بی ہے جو کہ فری پیراگرافس کو کنٹرول کر رہی ہے اس کے اندر نمبر آف پیراگرافس پڑے ہوں گے جو کہ فری ہیں اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی میموری فری ہے اور سیکنڈلی آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ چینج یہاں پہ ختم ہو گئی ہے اب یہ ساری انفارمیشن ہم نے لاسٹ ٹائم مینولی ڈسکس کی تھی ہم نے مینولی انٹرپٹ کو کال کیا تھا ڈبک کو یوز کرتے ہوئے اور جو ایڈریس ہمیں ملا تھا اس ایڈریس پہ گئے وہاں پہ M C B the M C B کے اندر نمبر آف پیراگراف جو اس کے کنٹرول کر رہی ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے سب ایم سی بیز کیلکولیٹ کی اور اس طرح کرتے کرتے ہم لاسٹ ایم سی بی تک پہنچے تھے اب یہی کام کرنے کے لیے ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں یہ پروگرام بھی ایگزیکٹلی exactly اسی طرح سے سروس کو کال کرے گا سروس کو کال کرنے کے بعد ایڈریس لے گا ایم سی بی کا اور اس کے سیگمنٹ ایڈریس کے اندر مزید ویلیوز ایڈ کرتا جائے گا جو اس کو سبسیکوینٹ ایم سی بیز ملتی جائیں گی اور اس کے اندر جو نمبر آف پیراگراف جس کو کہ وہ کنٹرول کر رہا ہے وہ بھی اس کو پتہ چلتا جائے گا اس طرح سے آپ کا جو پروگرام ہے اس کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ کتنے ہر پروسیس نے کتنے پیراگرافس لیے ہوئے ہیں کتنے پیراگرافس اس کو ایلوکیٹڈ ہیں اور فری پیراگرافس کتنے اویلیبل ہیں تو یہ انفارمیشن کافی امپارٹنٹ ہو سکتی ہے ان کیس آپ نے مزید پیراگرافس ایلوکیٹ کرنے یا آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے پروگرامس میمری کے اندر ریزیڈنٹ ہیں عام طور پہ سرٹن ایسی یوٹیلیٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں ڈاس کے ساتھ جس طرح ایک کمانڈ ہے میم کی میم کی بھی کمانڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی exactly یہی کام کرتی ہے پوری چین کو ٹریولس کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ ہر پروسیس نے کتنی میمری الوکیٹ کی ہوئی ہے اور کتنی میمری اس کے پاس فری اویلیبل ہے تو بالکل ایگزیکٹلی exactly یہی کام کرنے والا ہم ایک پروگرام بناتے ہیں یہ پروگرام بھی اسی طرح سے انٹرپٹ کو کال کرے گا انٹرپٹ uh, کو کال کر کے اس کو ایڈریس ملے گا اس ایڈریس کی مدد سے وہ ایم سی بیز کیلکولیٹ کرے گا اینڈ سو آن سارا uh, ان کے ڈریسز ان کے سیگمنٹ ڈریسز کیلکولیٹ کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی انفارمیشن دیتا جائے گا کہ ہر uh, جو اس کو بلاک مل رہا ہے اس بلاک کے لیے کتنے پیراگرافس ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ان دا اینڈ جب اس کو ایم سی بی ملتی ہے جس کے اندر کہ زیڈ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو یہ انفارمیشن بھی دے گا کہ لاسٹ ایم سی بی مل گئی ہے اور کتنے فری پیراگرافس اویلیبل ہیں تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹرکچر کا نام ہے ایم سی بی اس کی ٹائپ ڈیفینیشن کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر ایک فیلڈ ہے سگ کے نام کی یہ ان سائنڈ کریکٹر ہے ون بائٹ سائزڈ ہے پھر نیکسٹ ایک آن سائنڈ انٹیچر ہے یہ پی ایس پی سیگ یعنی کہ آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ٹو بائٹس کے اندر جو ایم سی بی جس پروگرام کو کنٹرول کر رہی ہے اس پروگرام کے پروگرام سیگمنٹ پریفکس کا سیگمنٹ ڈریس پڑا ہوتا ہے تو یہ فیلڈ اس پروگرام سیگمنٹ پریفکس کے سیگمنٹ ڈریس کو کورسپونڈ کرتی ہے اس سے جو نیکسٹ فیلڈ ہے وہ پیراز آپ کو ڈیفائن کر رہی ہے اس کے اندر نمبر آف پیراز پڑے ہوتے ہیں جو کہ یہ ایم سی بی کنٹرول کر رہی ہے اور اس کے بعد جو الیون کریکٹرز ہیں وہ سرٹن ورژنس کے اندر یوز ہو رہے ہیں سرٹن ورژنس کے اندر وہ ریزروڈ ہیں اور اس پرٹیکولر اپلیکیشن کے لیے وہ امپارٹنٹ بھی نہیں ہے اب مین پروگرام دیکھتے ہیں مین پروگرام کے اندر ہم نے نمبر آف ویریبلس ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ فرسٹلی ہم اے ایچ رجسٹر کے اندر 52 ٹو ہیگز موو کرتے ہیں 52 two hex is the service number یہ آپ بتایا تھا انڈاکومینٹڈ سروس ہے یہ E S colon B X کے اندر آپ کو ڈاس کے انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر کا ایڈریس ریٹرن کرے گی اور اس کے بعد انٹراپ 21 ون ہیگس کو کال کیا انٹراپ 21 ون ہیگس کو کال کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ E S colon B X E X E S کے اندر سیگمنٹ ڈریس ریٹرن ہوتا ہے of the DOS data internal data structure اور بی ایکس کے اندر اس کا آف سیٹ ایڈریس ریٹرن ہوتا ہے جو سیگمنٹ ڈریس ہے اس کو آپ نے اپنے ایک ویریبل سیگ کے اندر موو کر لیا اور جو آف سیٹ ڈریس ہے اس کو آپ نے اپنے ویریبل آف کے اندر موو کر لیا اور اس میں سے پھر فور سبٹریکٹ کیے ہیں فور کیوں سبٹریکٹ کیے ہیں آپ سے پہلے بھی ہم نے uh, بتایا تھا کہ جو سیگمنٹ جو آف سیٹ ایڈریس آتا ہے اس آف سیٹ سے فور بائٹس پیچھے فرسٹ ایم سی بی کا فار ایڈریس پڑا ہوتا ہے تو اس لیے اس فار ایڈریس تک پہنچنے کے لیے اس میں سے فور سبٹریکٹ کیا اب اس سیگمنٹ اور آف سیٹ کو کمبائن کر کے ہم ایک فار ایڈریس بنا لیتے ہیں اس فار ایڈریس کو ہم ایم کے ایف پی کا میکرو یوز کرتے ہوئے بناتے ہیں اور سیگمنٹ اینڈ آف سیٹ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں ان دونوں کو کمبائن کر کے یہ ایک فار ایڈریس جنریٹ کرے گا اور اس فار ایڈریس کو ہم ٹیمپ کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ایڈریس آیا ہے یہ کس چیز کا ایڈریس ہے یہ فرسٹ ایم سی بی کے فار ایڈریس کا ایڈریس ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل انڈائریکشن ہے کہ یہ جو ایڈریس ہے یہ فرسٹ ایم سی بی کا ایڈریس نہیں ہے فرسٹ ایم سی بی کے ایڈریس کا ایڈریس ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ویلیو پڑی ہوئی ہے جو اس کے ہائی ورڈ کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ اس کا سیگمنٹ پارٹ ہے اس فار ایڈریس کا سیگمنٹ پارٹ ہے اور جو اس کے لو ورڈ کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ اس کا آف سیٹ پارٹ ہے ہم سیگمنٹ پارٹ کو سیگ کے اندر موو کر لیتے ہیں یہاں سے ہمیں ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس مل گیا ہے فرسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس مل گیا اور اس سیگمنٹ ڈریس کو یوز کرتے ہوئے اور آف سائڈ کو یوز کرتے ہوئے جو کہ اسی لوکیشن ٹیمپ کی لوکیشن کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے ہم ایک اور فار پوائنٹر ڈکلیئر کرتے ہیں فار پوائنٹر بناتے ہیں M K F P make far pointer کے میکرو کی مدد سے ہم فار پوائنٹر بناتے ہیں اور اس فار پوائنٹر سے جو ہمیں ایڈریس ملا ہے اس کو ہم ایک اپنے variable P M C B کے اندر پلیس کر دیتے ہیں پی ایم سی بی ایک پوائنٹر ٹائپ ویریبل ہے ایک فار پوائنٹر ہے اور یہ فار پوائنٹر پوائنٹ کرے گا to an M C B type structure تو پی ایم سی بی جو ہے ہمارا ایک pointer to an M C B type type structure ایک فار پوائنٹر ہے اور اس کو کیا ویلو سائن کی جا رہی ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے of the first M C B seg کے اندر اس کا سیگمنٹ ایڈریس ہے اور اسٹارک uh, ٹیمپ کے اندر یعنی کہ پوائنٹ ٹیمپ کے اندر اس کا آف سائڈ ایڈریس ہے تو ان دونوں کو کمبائن کر کے فار ایڈریس میں کنورٹ کیا اور اس فار ایڈریس کو ہم نے پی ایم سی بی نام کے پوائنٹر کے اندر اسٹور کر لیا اب P M C B point کر رہا ہے to the first M C B اس طرح سے فرسٹ ایم سی بی کا جو فرسٹ بائٹ ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لوپ ہے اس لوپ کے اندر جو چیک ہے اس کے اندر اس کے فرسٹ بائٹ کو چیک کیا جا رہا ہے اگر یہ بائٹ ایم ہے تو یہ لوپ کے اندر انٹر ہو جائے گا ایم ہونے کی صورت میں یہ یہاں پہ آپ کو کچھ انفارمیشن پرنٹ کر کے دے رہا ہے جو کہ ایم سی بی کے اندر پڑی ہوئی ہے کیا انفارمیشن ہے پی ایس پی سیگ کی جو فیلڈ ہے اس کی ویلو پرنٹ کر کے دے گا اور جو پیراز کی ویلو ہے وہ آپ کو پرنٹ کر کے دے گا یعنی کہ اس ایم سی بی کے ایم سی بی جس پروگرام کو کنٹرول کر رہی ہے اس پروگرام کے پروگرام سیگمنٹ پریفکس کا سیگمنٹ ایڈریس جو ہے وہ سیگمنٹ ایڈریس یہاں پہ پرنٹ کیا جائے گا اور نیکسٹ پرنٹ آف اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ ایم سی بی جتنے نمبر آف پیراگرافس کنٹرول کر رہی ہے اس کو یہاں پہ پرنٹ کیا جا رہا ہے تو دو چیزیں یہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں جس پروگرام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کے پی ایس پی کا سیگمنٹ ڈریس اور سیکنڈلی یہ ایم سی بی جتنے نمبر آف پیراگرافس کنٹرول کر رہی ہے اس کو بھی پرنٹ کیا جا رہا ہے اب اس انفارمیشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس ڈٹرمن کرنے کے لیے نیکسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس کیسے ڈیٹرمن کریں گے جس طرح ہم نے پریویس ایگزامپل کے اندر کئی دفعہ وہ مینولی بھی کیا وہ کیسے ہوا جو آپ کے پاس اس ایم سی بی کا سیگمنٹ ڈریس ہے وہ ہم نے سیگ کے اندر اسٹور کیا ہوا ہے plus the number of paragraphs جو کہ ایم سی بی کنٹرول کر رہی ہے پلس ون یہ ون کس لیے ایڈ کیا جا رہا ہے یہ اس پرٹیکولر ایم سی بی کے لیے ایڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس ایم سی بی کا سائز ون پیرا کے اکولنٹ ہے سکسٹین بائٹس کے اکولنٹ ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس نیکسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ایڈریس آ گیا اس نیکسٹ ایم سی بی کے سیگمنٹ ڈریس کو یوز کرتے ہوئے اور زیرو کو سیٹ کرتے ہوئے ایز آف سیٹ اب ایک اور فار پوائنٹر بنایا جاتا ہے ایم کے ایف پی کے میکرو کی مدد سے اور اس فار پوائنٹر کو ہم اپنے variable P M C B کے اندر پلیس کر رہے ہیں پی ایم سی بی اب کہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے اب نیکسٹ ایم سی بی کو پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا اور اگین پھر ہمارا لوپ آئیٹریٹ کرے گا اگین اگر یہ جو نئی ایم سی بی ہے یہ جو نیکسٹ ایم سی بی ہے اس ایم سی بی کے فرسٹ بائٹ میں اگر ایم پڑا ہوا ہے تو اگین دو چیزیں آپ کو ڈسپلے ہوں گی ایک یہ انفارمیشن کے یہ ایم سی بی کتنے پیراگرافس کو کنٹرول کر رہی ہے اور سیکنڈلی یہ انفارمیشن کہ یہ ایم سی بی جس پروگرام کو کنٹرول کر رہی ہے اس کی پی ایس پی کا کیا سیگمنٹ ڈریس ہے اور اگین پھر نیکسٹ ایم سی بی کا سیگمنٹ ایڈریس کیلکولیٹ ہوگا اس کی مدد سے اس کا فار ایڈریس کیلکولیٹ ہوگا اور far address again P M C B کے اندر پلیس کیا جائے گا اور یہ آئی ٹریڈ کرتا رہے گا کب تک آئی ٹریٹ کرے گا جب تک اس کو ایم ملتا ہے کس کیس میں اس کو ایم نہیں ملے گا ان کیس وہ لاسٹ ایم سی بی تک پہنچ جاتا ہے تو لاسٹ ایم سی بی کے اندر سگ جو فیلڈ ہے وہاں پہ ایم نہیں پڑا ہوگا وہاں پہ زیڈ پڑا ہوگا اور اس صورت میں یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا لوپ ٹرمینیٹ ہونے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایف اسٹیٹمنٹ سگنیچر کو چیک کر رہا ہے وہ چیک کر رہا ہے کہ کیا وہاں پہ زیڈ پڑا ہوا ہے اگر زیڈ پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آف کورس کہ آپ لاسٹ ایم سی بی تک پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ کو میسج دے گا last M C B found اور یہ بھی بتا دے گا کہ نمبر آف پیراگرافس کتنے ہیں جو کہ فری ہیں اور مور اوور اگر آپ کے پاس نمبر آف پیراگرافس ہیں تو آپ نمبر آف بائٹس بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نمبر آف بائٹس آپ کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس کو سکسٹین سے ملٹی کر کے اور سکسٹین سے ملٹیپلائی کر کے اس کو پھر ڈسپلے کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ بھی ڈسپلے ہو جائے گا کہ جو لارجسٹ کنٹینگوس بلاک ہے اس کے اندر کتنے نمبر آف بائٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس طرح سے یہ پروگرام پوری چین آف ایم سی بیز کے تھرو ٹریولس کرتا ہے اور ٹریولس کرتے کرتے جو جو اس کو ایم سی بیز ملتی ہیں اس کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو ڈسپلے کر رہا ہے اور جب الٹیمیٹلی وہ next last M C B تک پہنچتا ہے تو آپ کو وہ یہ بتا دیتا ہے کہ کتنی فری اسپیس اویلیبل ہے اور کتنے پیراگرافس آپ کے پاس اویلیبل ہیں فار اندر پروسیس میں بھی ابھی یہ جو ہم نے سسٹم ڈسکس کیا ہے یہ ڈاس بیس سسٹم ہے یہ سسٹم ریئل موڈ کے اندر میموری کے اندر کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے لیکن آف کورس یہ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر اس طرح سے ورک نہیں کر سکتا سیکنڈلی اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا ڈیفیشنسی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کنٹیکوس میموری ایلوکیشن سسٹم ہے کہ ایک پروگرام کو نہیں لوڈ کیا جا سکتا اگر اس پروگرام کے سائز کے اکولنٹ اگر آپ کے پاس ایک کنٹیکوس میموری بلاک اویلیبل نہیں ہے اگر کنٹیکوس میموری بلاک اویلیبل ہے تب بھی اس پورے پروسیس کو لوڈ کیا جا سکتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر کنٹیکوس میموری ایلوکیشن سسٹمز کی ضرورت محسوس ہوئی sorry rather non contiguous allocation systems کی ضرورت محسوس ہوئی یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ فریگمنٹس اویلیبل ہیں میموری کے اندر کچھ فریگمنٹس اویلیبل ہیں کہیں پہ ٹین کے کا فریگمنٹ ہے کہیں پہ ٹوینٹی کے کا فریگمنٹ ہے کہیں پہ تھرٹی کا کہیں پہ فورٹی کا تو آپ ان فریگمنٹس کو آپ کو یہ نہ ضرورت پڑے کہ کمبائن کر کے ایک بڑا بلاک کریٹ کریں اور اس بلاک کے اندر ہی آپ پروسیس کو لوڈ کریں اس کو کمبائن کیے بغیر ہی کچھ پورشن ایک فریگمنٹ کے اندر پلیس کر دیں پروگرام کا کچھ پورشن ایک کے اندر کر دیں کچھ پورشن کسی اور کے اندر کر دیں اور اس طرح سے آپ پروسیس کو لوڈ کر سکیں اس طرح کا جو میموری مینجمنٹ سسٹم ہوگا یہ نان کنٹیگوس الوکیشن سسٹم ہوگا ڈاس کا جو سسٹم ہے فی الحال وہ کنٹیگوس الوکیشن سسٹم ہے on the other hand Windows کا جو سسٹم ہے ونڈوز کے پروسیسز جب میموری کے اندر لوڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک نان کنٹیگوس الوکیشن سسٹم ہے protected mode non contiguous allocation system کو سپورٹ کرتا ہے real mode non contiguous allocation system کو سپورٹ نہیں کرتا یعنی کہ ہارڈ ویئر سپورٹ نہیں کرتا اور جس طرح ونڈوز ہے ونڈوز پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر رن کرتی ہے تو ونڈوز کا جو میموری مینجمنٹ سسٹم ہے یہ ایک نان کنٹیکوس الوکیشن سسٹم ہے اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں 286 and higher support non contiguous allocation یعنی کہ اس سے لوور جو پروسیسرز تھے اس کے اندر کنٹیگوس الوکیشن سسٹم ہی یوز ہوتا تھا اور ڈاس بیس سسٹمز ہوتے تھے اور آف کورس جس طرح سے آپ نے اس کا میموری مینجمنٹ سسٹم دیکھا ہے وہ ایک کنٹیگوس الوکیشن سسٹم ہے 286 286 سپورٹ سیگمنٹیشن ان موڈ جو ہے پروسیسر یہ صرف سیگمنٹیشن کو سپورٹ کرتا ہے نان اگر آپ نے آپریٹنگ سسٹم پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ تین ویریس موڈز ہیں جن کے اندر آپ میموری الوکیشن پرفارم کر سکتے ہیں ایک سیگمنٹیشن ایک پیجنگ اور ایک پیجڈ سیگمنٹیشن کے اندر صرف سیگمنٹیشن کی سپورٹ تھی پیجنگ کی سپورٹ نہیں تھی سیگمنٹیشن کا کیا مطلب ہے process is subdivided into segments of variable size and each segment اور few segments of the process can be placed anywhere in the memory یعنی کہ پروسیس کو بریک اپ کیا جاتا ہے لاجیکلی ہو سکتا ہے اس کے اندر ویریس ماڈیولس ہوں ہو سکتا ہے اس کے اندر ویریس سیگمنٹس ہوں کوڈ کا ڈیٹا کا نمبر آف سیگمنٹس ہوں تو اس کو سیگمنٹس کے اندر بریک اپ کیا جائے گا اور ہر سیگمنٹ کا سائز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے تو میمری میں جب اس کو لوڈ کیا جائے گا تو سیگمنٹس کی فارم کے اندر لوڈ کیا جائے گا ضروری نہیں کہ تمام سیگمنٹس لوڈ کیا جائیں ہو سکتا ہے کچھ سیگمنٹس لوڈ کیا جائیں اور ضروری نہیں ہے کہ ان اگر نمبر آف سیگمنٹس کو ہم لوڈ کر رہے ہیں تو ان تمام سیگمنٹس کے لیے آپ کے پاس ایک کنٹینگوس میمری ایریا اویلیبل ہو نان کنٹینگوس میموری ایریا کے اندر بھی اس کو ایلوکیٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایک سیگمنٹ کسی ایک بلاک میں لوڈ کر دیا ایک سیگمنٹ کسی دوسرے بلاک میں لوڈ کر دیا اینڈ سو آن تو پروسیس کو سیگمنٹس کے اندر ڈیوائڈ کر کے ان کو نان کنٹینگوسلی میموری کے اندر ارینج کیا جا سکتا ہے in case of two eight six in case of three eight six and higher processes they also support paging paging کیا چیز ہے پیجنگ کا مطلب ہے کہ آپ پروسیس کو فکسڈ سائز پیجز کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ that is a process may be divided into fixed sized pages and then only few pages may be loaded anywhere in memory for process execution pages جو ہوتے ہیں وہ فکس سائز ہوتے ہیں اگر ایک پروسیس ہے اس کو بریک اپ کیا ہے انٹو پیجز ہو سکتا ہے کہ دس بن جائیں بیس بن جائیں سو پیجز بن جائیں اس کے تو ضروری نہیں کہ ہم سو کے سو پیجز کے لیے ایک پورا ایسا بلاک میمری کے اندر اویلیبل ہو جو کہ سو پیجز کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں فرسٹلی ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے پیجز کو لوڈ کریں اور اگر کچھ پیجز کو لوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کنٹینیوس بلاک نہیں چاہیے ایک بلاک کہیں اویلیبل ہے وہاں پہ ایک پیج الوکیٹ کیا جا سکتا ہے دوسرا کوئی اور بلاک ہے کہیں دور اویلیبل ہے وہاں پہ دوسرا پیج ایلوکیٹ کیا جا سکتا ہے لوڈ کیا جا سکتا ہے اینڈ سو آن ضروری نہیں کہ تمام پیجز کنٹینیوسلی پلیسڈ ہوں نان کنٹینیوسلی پلیس کیا جا سکتا ہے ان پیجز کو میمری کے اندر اور اب ایسا کیوں پاسبل ہے ان پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ ایسا پاسبل ہے کہ آپ نان کنٹینگوس ایلوکیشن پرفارم کر سکتے ہیں تو جو کی فیکٹر ہے اس کے اندر وہ آف کورس اس کی ایڈریسنگ ٹیکنیک ہے ریئل موڈ کے اندر جو ایڈریسنگ ٹیکنیک ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور جو اس طرح کے جو پروٹیکٹڈ موڈ ہے اس کے اندر جو ایڈریسنگ ٹیکنیک ہے اس کے بیچ میں ڈفرینس ہے تو ہمیں جو کی آسپیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر وہ اس کی ایڈریسنگ ٹیکنیک ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ریئل موڈ ہے وہ سپورٹ کرتا ہے contiguous allocation contiguous memory allocation اور جو پروٹیکٹیڈ موڈ ہے وہ سپورٹ کرتا ہے نان کنٹیگوس الوکیشن ڈفرینس ان دونوں موڈز میں کیا ہے جو سب سے بڑا میجر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے اس کی ایڈریسنگ ٹیکنیک ریئل موڈ کے اندر ڈفرینٹ طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے یا ایڈریس میں بھی جو انسٹرکشن ہوتی ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے لیکن اس کے ریزلٹ میں جو ایڈریس ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوگا اور پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر جو ٹرانسلیٹ ہو کے جو ایپسلیوٹ ایڈریس آئے گا وہ کچھ اور ہوتا ہے ریئل موڈ کے لیے آپ نے ہوپ فلی کافی پروگرامنگ کی ہوگی تو اس کے اندر آپ کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ ایپسلیوٹ ایڈریس کیسے جنریٹ ہوتا ہے ایک انسٹرکشن کے اندر آپ جب ایڈریس اسپیسیفائی کرتے ہیں تو آپ صرف آف سائڈ ایڈریس اسپیسیفائی کرتے ہیں اگر آپ نے سیگمنٹ نہیں کیا اسپیسیفائی uh, تو اس کا سیگمنٹ جس کا جو ڈیفالٹ سیگمنٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اور آف سیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ ایپسلیوٹ ایڈریس ڈائریکٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایپسلیوٹ ایڈریس کیسے ڈائریکٹلی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں ریئل موڈ کے اندر جو ایڈریس کیلکولیشن کا طریقہ ہے ایپسلیوٹ ایڈریس کی کیلکولیشن کا طریقہ ہے وہ بہت ڈائریکٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیگمنٹ ڈریس ہے تو سیگمنٹ ڈریس کو آپ ٹین ایک سے ملٹی پلائی کرتے ہیں اس کے اندر آف سائڈ ڈریس ایڈ کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے پاس جو ویلو آئے گی وہ ایک ٹوینٹی بٹ ویلو آئے گی جس کو کہ آپ فزیکل ایڈریس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ والا جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے کہ اگر آپ کو سیگمنٹ پتا ہے اور آف سائڈ پتا ہے یہ ڈائریکٹ میتھڈ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر یوز نہیں کیا جا سکتا یا اس یوز نہیں کرتا پروسیسر اس طریقہ کار کو نہیں یوز کرتا صرف سیگمنٹ اور آف سائڈ کی مدد سے ایپسلیوٹ ایڈریس کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا ان فیکٹ uh, جو سیگمنٹ کا میننگ ہے وہ پروٹیکٹڈ موڈ میں آل ٹوگیدر چینج ہو جاتا ہے پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر میں uh, جو ایڈریس ٹرانسلیشن uh, ہے وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے کی جاتی ہے جو سیگمنٹ رجسٹرز ہیں اب ان کا کام سیگمنٹ رجسٹرز کا نہیں رہتا پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر وہ سلیکٹرز کہلاتے ہیں جو سلیکٹرز کیا ہیں یہ کسی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں کس چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں in protected mode the segment registers are used as selectors of course نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلیکٹر اگر اس کا نام ہے تو یہ آف کورس کسی چیز کو سلیکٹ کر رہا ہوگا اب دیکھتے ہیں کس چیز کو سلیکٹ کر رہا ہوگا ایز دا نیم سجیسٹ they are used to select a descriptor entry from some descriptor table یہ ایک ڈسکرپٹر اینٹری کو سلیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ ڈسکرپٹر اینٹری کہاں پہ پڑی ہوتی ہے کسی ایک ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر پڑی ہوتی ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کئی طرح کے ڈسکرپٹر ٹیبلز ہوتے ہیں اور ہر ٹیبل کے اندر نمبر آف انٹریز ہو سکتی ہیں اس میں سے کسی ایک انٹری کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے ایک سلیکٹر یوز کیا جائے گا اب جو سلیکٹر ہے وہ کس چیز کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ ڈسکرپٹر کو سلیکٹ کر رہا ہے ڈسکرپٹر جیسے نام سے لگ رہا ہے کہ کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے سلائڈ میں دیکھتے ہیں descriptor a memory segment by storing related to memory segment segments کا کانسیپٹ پھر بھی آپ کو ہوگا اسمبلی uh, لینگویج کے تھرو بھی اور آپریٹنگ سسٹم بھی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا کہ ایک پروگرام uh, کا ایک پورشن ہے جس کو کہ آپ سیگمنٹ کہہ رہے ہیں تو اس سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک ڈسکرپٹر بنایا جائے گا ہر ایک سیگمنٹ کے لیے ایک ڈسکرپٹر بنایا جائے گا جو کہ اس سیگمنٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہوگا اب اس سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کیا انفارمیشن آپ کو چاہیے کس انفارمیشن کی مدد سے اس اس ڈسکرپٹر ڈسکرپٹر کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے اور کے اندر سیگمنٹ سے ریلیٹڈ کیا انفارمیشن پڑی ہوگی significant attributes of a memory segment can be its base address which is of course the starting address starting physical address its length اور also call its limit and its access rights تو یہ تین بہت ہی بیسک اور امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ایٹریبیوٹس ہیں کسی بھی ایک سیگمنٹ کے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیگمنٹ اگر میمری کے اندر سیگمنٹ ہے تو وہ کس بیس ایڈریس کے اوپر لوڈ ہوا ہوا اور جس بیس ایڈریس پہ لوڈ ہوا ہوا ہے اس سے آن ورڈس کتنے بائٹس آکوپائی کر رہا ہے جو کہ اس کی لینتھ کہلاتی ہے یا لمٹ کہلاتی ہے اور اگر پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اور میموری پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایکسس رائٹس کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس سیگمنٹ کے کیا پرولیجز ہیں کن دوسرے سیگمنٹس کو یہ ایکسس کر سکتا ہے اور کن دوسرے سیگمنٹس کو یہ ایکسیس نہیں کر سکتا یہ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے یہ ایکسیس رائٹس کی مدد سے ڈیفائن کیا جاتا ہے تو یہ تین بیسک ایٹریبیوٹس ہیں سگنیفیکینٹ ایٹریبیوٹس ہیں یہ ایٹریبیوٹس ڈسکرپٹر کے اندر پڑے ہوں گے اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس فارم کے اندر ڈسکرپٹر کے اندر پلیس کیے جاتے ہیں ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ جو پروٹیکٹڈ موڈ ہے یہ two eight six and higher processors کے اندر سپورٹ ہوتا ہے ٹو ایٹ سکس آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا پروسیسر ہے جو کہ ٹوینٹی فور بٹ کی ایڈریس پاس رکھتا ہے اس لحاظ سے جو اس کے ساتھ ٹوٹل فزیکل میموری اٹیچ کی جا سکتی ہے وہ two raise to the power twenty four which is equals to sixteen M B ہے اور اسی طرح سے تھری ایٹ سکس کی جو ایڈریس بس ہے اس کا سائز 32 بٹ ہو سکتا ہے اور 32 بٹ کے لحاظ سے اس کے ساتھ جو میمری فزیکلی انٹرفیس کی جا سکتی ہے وہ two to the power thirty two which is equals to four G B ہے تو اسی لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کے اندر ڈسکرپٹر کی انٹری ہوگی اس ڈسکرپٹر کی انٹری کے اندر کتنے بٹس پڑے ہوں گے ہم نے بات کی ہے جیسے کہ بیس ایڈریس کی بیس ایڈریس کیا چیز ہوتی ہے بیس ایڈریس اس کا اسٹارٹنگ فزیکل ایڈریس ہوتا ہے ٹو ایٹ سکس کے اندر اس کا physical address twenty four bit کا ہوگا تھری ایٹ سکس کے اندر اس کا physical address thirty two bit کا ہوگا تو جو بھی آرکیٹیکچر جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ایڈریس بس کا کیا سائز ہے تو آئیے اس کی مزید ڈیٹیل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 286 کے اندر اگر ڈسکرپٹر کے اندر جو ایٹریبیوٹ اسٹور ہوئے ہوئے وہ کس فارم کے اندر اسٹور ہوئے ہوں گے اور 386 کے اندر جو ایٹریبیوٹ اسٹور ہوئے ہوئے ہیں وہ کس فارم کے اندر اسٹور ہوئے ہوں گے اس لائٹ پہ چلتے ہیں اس لائٹ کے اندر آپ کو دو بلاکس نظر آ رہے ہیں آپ کو ڈسکرپٹر نظر آ رہا ہے آف 286 پروسیسر اور اس کے اندر آپ کو ڈسکرپٹر نظر آ رہا ہے for 386 processor for compatibility two eight six اور تھری ایٹ سکس میں کمپیٹیبلٹی کے لیے دونوں کے جو ڈسکرپٹرز ہیں ان کا سائز ایٹ بائٹ ہی رکھا گیا ہے اس لیے ایٹ بائٹ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈرائیور بنایا ہوا ہے فار ٹو ایٹ سکس تو وہ may be three eight six کے اوپر بھی سیگمنٹیشن کے لیے یوز کیا جا سکے لیکن ٹو ایٹ سکس کے اندر مے بی آپ کو ایٹ بائٹس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ابھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے کہ ٹو ایٹ سکس کے اندر جو ایڈریس پاس ہے اس کا سائز 24 فور بیٹھ ہوتا ہے جبکہ تھری ایٹ سکس کے اندر تھرٹی ٹو ہوتا ہے تو اگر بیس ایڈریس کو اسٹور کرنا ہے تو تھری ایٹ سکس کے ڈسکرپٹر کے اندر آپ کو تھرٹی ٹو بٹس ریکوائرڈ ہوں گے اور سائز ایٹ بائٹس ہی رکھا گیا پہلے ہم ٹو ایٹ سکس کو ڈسکس کرتے ہیں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ byte number zero and one byte number zero and one کے اندر جو سکسٹین بٹس ہیں ان سکسٹین بٹس کے اندر لمٹ پڑی ہوتی ہے لمٹ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل کتنے بائٹس آ سکتے ہیں ایک سیگمنٹ کے اندر ٹوٹل کتنے بائٹس آ سکتے ہیں اس لمٹ کو دیکھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف بائٹس جو کہ ایک سیگمنٹ کے اندر آ سکتے ہیں کیونکہ لمٹ کا سائز 16 بٹ ہے تو ٹوٹل نمبر آف بائٹس جو کہ ایک سیگمنٹ کے اندر آ سکتے ہیں وہ two raise to the power 16 ہوں گے یعنی کہ ایک سیگمنٹ کا میکسیمم سائز 64 کے ہو سکتا ہے اور آف کورس اس سے کم بھی ہو سکتا ہے منیمم سائز جو سیگمنٹ کا ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر وہ ون بائٹ ہے سنگل بائٹ ہے جس کیس کے اندر یہاں پہ زیرو پڑا ہوگا جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ صرف ایک بائٹ کا سیگمنٹ ہے پھر دوسری جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے کہ سیگمنٹ کا بیس ایڈریس کیا ہوگا 286 کے اندر کیونکہ آف کورس اس کی کی بس 24 بٹ ہے تو base address is the starting physical address of the segment تو بیس ایڈریس 24 بٹس کا ہوگا ان 24 فور بٹس کو بٹ نمبر 2, 3 اینڈ 4 کے اندر اسٹور کیا جا رہا ہے جس طرح سے آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں مور اوور جو ففتھ بائٹ ہے ففتھ بائٹ کے اندر ایکسیس رائٹس اسٹور کیے جائیں گے ان ایکسیس رائٹس کو ہم آگے چل کے ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیون اور سکس بائٹ جو ہیں یہ ریزرو رکھے گئے ہیں یہ کس لیے ریزرو رکھے گئے ہیں یہ اس لیے ریزرو رکھے گئے ہیں تاکہ جو فردر مزید آنے والے پروسیسرز ہیں وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکیں جبکہ تھری ایٹ سکس کے آپ ڈسکرپٹر کو دیکھیں تو اس کے اندر مزید کچھ اور انفارمیشن ایڈ اپ ہو جاتی ہے جو کہ ٹو ایٹ سکس کے اندر نہیں ہے تھری ایٹ سکس جس طرح ہم ڈسکس کر چکے ہیں تھرٹی ٹو بٹ کی ایڈریس ہے تو اس لحاظ سے جو بیس ایڈریس ہے وہ تھرٹی ٹو بٹ کا ہونا چاہیے بٹ بائٹس نمبر اینڈ کے اندر بیس ایڈریس اسٹور کیا جا رہا ہے ٹو اور تھری کے اندر first lower sixteen bits byte number four کے اندر bit number three two bit number sixteen store کیا جا رہے ہیں اور بائٹ نمبر سیون کے اندر بٹ نمبر 24 فور سے bit number thirty one store کیا جا رہے ہیں یعنی کہ یہ ٹوٹل تھرٹی ٹو بٹس بن جاتے ہیں تو اس طرح سے تھرٹی ٹو بٹ کا بیس ایڈریس اس ڈسکرپٹر کے اندر اسٹور کیا جا رہا ہے اور ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو لمٹ ہے لمٹ کے جو بٹس ہیں وہ انکریز ہو گئے ہیں byte number zero and one کے اندر اس کے لوور سکسٹین بٹس پڑے ہوئے ہیں اور بائٹ نمبر سکس کے لوور فور بٹس کے اندر اس کے ہائر فور بٹس پڑے ہوئے ہیں تو اس طرح سے جو لمٹ ہے وہ ٹوٹل ٹوینٹی بٹس کی بن جاتی ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایک سیگمنٹ کا سائز ہے وہ ٹو ریس ٹو دی پار ٹوینٹی بائٹس ہو سکتا ہے two raise to power twenty bytes کا ون ایم ہے اور اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے جس کی کہ ایک سچویشن ابھی ہم ڈسکس کریں گے کس طرح سے بڑا ہو سکتا ہے تو میجر ڈفرینس یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے ایک یہ کہ جو بیس ایڈریس ہے تھرٹی ٹو بیٹ کا ہے دوسرا لمٹ جو ہے وہ ٹوینٹی بیٹ کی ہے پھر اس کے اندر مزید کچھ کنٹرول بٹس بھی ہیں ایکسیس رائٹس کے علاوہ کچھ اور دوسرے کنٹرول بٹس بھی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بٹ جی بٹ ہے جی بٹ یہ اس کا گرینولالٹی بٹ ہے یہ اس کا گرین سائز ڈٹرمن کرتا ہے بیسیکلی یہ ایک ملٹی پلائر ہے یہ ملٹی پلائر یہ ڈٹرمن کرے گا کہ جو لمٹ ہے لمٹ کے کیا یونٹس ہیں لمٹ کا یونٹ ایک بائٹ ہے یا لمٹ کا یونٹ ایک پیج ہے پیجنگ موڈ کے اندر یہ آپ کو number of number of pages بتائے گا کہ ایک سیگمنٹ کے اندر کتنے پیجز ہیں لمٹ جو ہے وہ آپ کو یہ ڈسکرائب کرے گی کہ ایک سیگمنٹ کے اندر کتنے پیجز ہیں اور سمپل سیگمنٹیشن موڈ کے اندر یہ آپ کو یہ ڈسکرائب کرے گا کہ ایک سیگمنٹ کے اندر کتنے بائٹس ہیں ان کیس جی بٹ کی ویلو زیرو ہے تو اس کیس میں ملٹی پلائر جو ہے وہ ون بن جاتا ہے ون بننے کی وجہ سے جو ایک سیگمنٹ ہے اس کے اندر صرف ون ایم بی تک کا اس کا سائز ہو سکتا ہے اور اگر جی بٹ ون ہے تو اس کیس میں ملٹی پلائر فور کے بن جاتا ہے کیونکہ ایک پیج کا سائز فور کے ہوتا ہے تو اس لحاظ سے جو ٹوٹل سیگمنٹ کا سائز ہے وہ one M B into four کے بن جاتا ہے یعنی کہ فور جی بی بن جاتا ہے تو ایک سیگمنٹ اگر جی بٹ ون رکھا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر سیگمنٹ کا جو میکسیمم سائز ہو سکتا ہے وہ فور جی بی ہو سکتا ہے آف کورس یہ میکسیمم سائز ہے minimum size in case G کی ویلیو زیرو ہے ون ہوگا اور ان کیس جی کی ویلیو ون ہے فور کے will be the minimum size پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈی بٹ بھی ہے ڈی بٹ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ کون سے موڈ میں آپریٹ کرے گا 32 بٹ موڈ میں آپریٹ کرے گا یا 16 بٹ موڈ میں آپریٹ کرے گا اگر ڈی کی ویلو زیرو ہے تو جو ڈیفالٹ رجسٹر سائز ہے وہ 16 بٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اگر ڈی کی ویلو 1 ہے تو default register size 32 bit consider کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور یہاں پہ بٹ ہے A V L bit A V L bit عام طور پہ آپریٹنگ سسٹم یوز کرتا ہے یہ انفارمیشن رکھنے کے لیے کہ یہ والا جو پرٹیکولر سیگمنٹ ہے یہ میمری کے اندر اویلیبل ہے یا نہیں ہے یہ اویلیبل بٹ بھی کہلاتا ہے تو عام طور پہ آپریٹنگ سسٹم کے پاس ویسے آپشن ہے کہ وہ اس بٹ کو جس مرضی طریقے سے ٹریٹ کرے لیکن یوزلی وہ اس کو ایز این اویلیبل بٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے کہ اگر یہ سیگمنٹ میمری کے اندر اویلیبل ہے تو یہ بٹ سیٹ ہو جائے گا اور اگر نہیں اویلیبل تو یہ بٹ کلیئر ہو جائے گا ڈسکرپٹر کے اندر جو امپورٹنٹ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لی بیس اور لمٹ ایک انفارمیشن رہے گی ایکسیس بائٹ ایکسیس بائٹ کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ ویری کر سکتی ہے ڈپینڈنگ اپون کہ یہ ڈسکرپٹر کس چیز کا ڈسکرپٹر ہے ڈسکرپٹر جو ہے دو پرپز کے لیے یوز ہو سکتا ہے ایک یہ ڈسکرائب کرنے کے لیے کسی کوڈ یا ڈیٹا یا اسٹیک سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور کسی یا پھر دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسکرپٹر کسی سسٹم اینٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز uh, کیا جا سکتا ہے کوئی سسٹم ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے میمری کے اندر اور وہ بھی آف کورس ایک سیگمنٹ کی فارم کے اندر ہوگی تو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ڈسکرپٹر یوز کیا جا سکتا ہے uh, دونوں کسی قسم کے سیگمنٹس کو ہی ڈسکرائب کر رہے ہیں یا تو کسی پروگرام کے سیگمنٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے ڈسکرپٹر یا پھر سسٹم کے سے ایسوسیٹیڈ جو اینٹیز ہیں ان کو ڈسکرائب کر رہا ہے ڈسکرپٹر تو اس کے اندر باقی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ وہی ہوگی لیکن ایکسیس رائٹس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کسی پروگرام سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک ڈسکرپٹر یوز کیا جا رہا ہے تو اس کے ایکسیس رائٹس کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوگی اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکسس رائٹ کا بائٹ ہے آف کورس اس کے اندر ایٹ بٹس ہیں ان ایٹ بٹس کے اندر ہر بٹ کے اندر آف کورس کچھ انفارمیشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس کو پی لیبل کیا گیا پی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پرٹیکولر سیگمنٹ میمری کے اندر پریزنٹ ہے یا نہیں ہے پی از دا پریزنٹ بٹ اگر وہ میمری کے اندر پریزنٹ ہے تو پی کی ویلیو ون ہوگی اور ان کیس وہ میمری کے اندر نہیں ہے تو پی کی ویلو زیرو ہوگی پھر اس کے اندر ہم آپ دیکھ سکتے ہیں دو بٹس ہیں ان کو نام دیا گیا ہے D P L D P L stands for descriptor privilege level یہ پرولیج لیول ہوتا ہے پرولیج لیول شاید ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ فور پرولیج لیولس ہیں آپ کے جو پی uh, سیز ہیں اس کے اندر ایک میمری ایریا کو فور ڈفرنٹ قسم کے پرولیج لیولز مل سکتے ہیں زیرو زیرو جو ہے that is the highest privilege level and one one is the lowest privilege level ایک ایسا سیگمنٹ جس کا کہ پرولیج لیول لو ہے وہ کسی دوسرے سیگمنٹ کو نہیں ایکسس کر سکتا جس کا کہ پرولیج لیول ہائی ہے ایک سیگمنٹ صرف اسی سیگمنٹ کو ایکسس کر سکتا ہے جس کا پرولیج لیول اس سے لو ہے اپنے سے ہائر پرولیج لیول والے کو وہ ایکسیس نہیں کر سکتا اور اسی طریقے سے پروٹیکشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا پھر آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور بٹ ہے ایس بٹ یہ یہاں پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی سسٹم کی اینٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ڈسکرپٹر یوز کیا جا رہا ہے یا پھر یہ کسی پروگرام کے ڈیٹا یا کوڈ کے سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ ڈسکرپٹر یوز کیا جا رہا ہے اگر ایس کی یہاں پہ ویلیو ون ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کسی پروگرام کے سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے کسی پروگرام کے کوڈ یا ڈیٹا یا اسٹیک سیگمنٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور اگر ایس کی ویلیو زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی سسٹم اینٹی ویریس قسم کے ٹیبلز سسٹم کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے ان مین میموری تو اس میں سے کسی ایک ٹیبل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ ٹیبل بھی ایک سیگمنٹ کی فارم کے اندر پڑا ہوگا میموری میں تو اس سیگمنٹ کو جو کہ اس سسٹم سے ریلیٹڈ ہے اس کے اندر سسٹم کی کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ یوز کیا جا رہا ہے اس کیس کے اندر ایس کی ویلو زیرو ہوگی پھر ایک اور بٹ ہے ایگزیکیوٹیبل ای بٹ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو کوڈ ہے یہ ایگزیکیو پھر یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر جو کوڈ پڑی ہوئی ہے ایسا جو میمری ہوتی ہے آپ کی پی سیز کی یہ ٹیگڈ میمری نہیں ہوتی اس کے اندر یہ انفارمیشن نہیں پڑی ہوتی کہ ایک ایریا کے اندر جو کوڈ پڑی ہوئی ہے پروسیسر نے اس کو ایز انسٹرکشنز انٹرپریٹ کرنا ہے یا اس کو ایز ڈیٹا انٹرپریٹ کرنا ہے ان ایڈورٹنڈلی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ایسے میموری ایریا پہ بھی جا سکتی ہے جہاں پہ کہ کوڈ نہ پڑی ہو جہاں پہ ڈیٹا پڑا ہو تو پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ انفارمیشن بھی رکھی جاتی ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر ڈیٹا ہے یا کوڈ ہے جو ای e بٹ ہے ای بٹ آپ کو exactly یہی انفارمیشن دے رہا ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر جو بی اس کے کانٹینٹس ہیں اس کو یوز کیا جائے گا ایز ڈیٹا یا پھر اس کو ایز کوڈ یوز کیا جائے گا اگر ای بٹ کی ویلو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے اس سیگمنٹ کو یوز کیا جائے گا ایز ڈیٹا یا پھر اسٹیک سیگمنٹ اور اگر ای بٹ کی ویلو ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یوز کیا جائے گا ایز کوڈ سیگمنٹ پھر مور اوور آپ کو یہاں پہ ایک اور بٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ایکس ایکس بٹ بٹ ہے از دا ایکسپینشن بٹ اگر تو آف کورس یہ کسی قسم کا ڈیٹا یا اسٹیک سیگمنٹ ہے تو اس کے اندر کچھ انفارمیشن پڑی ہوگی اور وہ انفارمیشن گرو بھی کر سکتی ہے اب اگر گرو کرے گی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کس ڈائریکشن کے اندر گرو کرنا فرسٹلی ہمیں ای e بٹ کو دیکھ کے یہ پتا چلے گا کہ وہ ڈیٹا ہے یا پھر کوڈ ہے اگر ای e بٹ کی ویلو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹا سیگمنٹ ہے یا پھر اسٹیک سیگمنٹ ہے اگر اگر ای بٹ کی ویلو ون ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ کوڈ سیگمنٹ ہے اگر ای بٹ زیرو ہے تو اسٹیک سیگمنٹ ڈفرنٹ ڈائریکشن کے اندر گرو کرتا ہے اور جو ڈیٹا سیگمنٹ ہے وہ ڈفرنٹ ڈائریکشن کے اندر گرو کرتا ہے تو جو اس کی ڈائریکشن آف گروتھ ہے وہ ہمیں کیسے پتا چلے گی ایکس بٹ کی مدد سے پتا چل سکتی ہے ایکس بٹ کو اکارڈنگلی سیٹ کیا جائے گا ایکس بٹ کی ویلو اگر زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دا سیگمنٹ ایکسپینڈ اپورڈس اپورڈس کس کیس میں ایکسپینڈ کرتا ہے ڈیٹا کے کیس کے اندر اگر ڈائنامکلی آپ کچھ ڈیٹا ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو وہ اپورڈز اس کا سائز ایکسپینڈ کرتا ہے اور ان کیس آف اسٹیک اگر اسٹیک کے اندر آپ کوئی چیزیں پش کرتے جا رہے ہیں تو اس کیس کے اندر جو سیگمنٹ ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے ڈاؤن ورڈس اس کیس کے اندر ایکس کی ویلو ون ہوگی اگر ای e زیرو ہے اور ایکس کی ویلو زیرو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ڈیٹا سیگمنٹ ہے اور ای e زیرو ہے اور ایکس کی ویلو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ اسٹیک سیگمنٹ ہے اور ان کیس ای ون ہے ای e ون کا ای e کا ون ہونا شو کرتا ہے کہ یہ کوئی کوڈ سیگمنٹ ہے تو اس کیس میں بھی ایکس کا کچھ ایک یوز نکالا ہوا ہے اور وہ یوز یہ ہے کہ ایکس یہ دیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ جو کوڈ سیگمنٹ ہے اس کا جو پرولیج لیول ہے اس کو آبزرو کرنا ہے یا اس کو اگنور کرنا ہے ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر جو لیول ہے وہ تو آف کورس ہر صورت میں آبزرو کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک پروسیس کسی دوسرے پروسیس کے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکے کوڈ کے کیس میں کبھی ہو سکتا ہے ضرورت ہو اس کو آبزرو کرنے کی کبھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو تو اگر ای e کی ویلو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ کوڈ سیگمنٹ ہے اور اگر ایکس کی ویلو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے جو پرولیج لیول ہے اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے اور اگر ایکس کی ویلیو ون ہے تو اس کا مطلب ہے جو پرولیج لیول ہے اس کو اسٹرکٹلی آبزرو کرنا ہے اور اگر ایکس کے ون ہونے کی صورت میں کوئی پرولیج کی وائلیشن ہوتی ہے تو آف کورس اس کیس میں ایکسیپشن آ کر ہوگی اور وہاں سے کنٹرول eh, جو ہے آپریٹنگ سسٹم کے پاس جا سکتا ہے اور اس ایکسیپشن کو وہ جس مرضی طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے اس کے بعد آر ڈبلیو بیٹ ہے R W bit is the read write bit یہ ان کیس ای e کی ویلیو زیرو ہے اگر ای e کی ویلیو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ڈیٹا سیگمنٹ ہے یا پھر کوئی اسٹیک سیگمنٹ ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ڈیٹا اور اسٹیک سیگمنٹ ہے تو کیا اس ڈیٹا اور اسٹیک سیگمنٹ کو اس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو رائٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یہ آر ڈبلو بٹ سے پتہ چلے گا اگر آر ڈبلو کی ویلیو ون ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈیٹا کو رائٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر آر ڈبلو بٹ کی ویلیو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کو رائٹ نہیں کیا جا سکتا وہ صرف ریڈ ہی ہو سکتا ہے مور اوور ان کیس اگر وہ کوڈ سیگمنٹ ہے یعنی کہ ای e کی ویلیو ون ہے تو اس کیس میں بھی آر ڈبلو بٹ کی کچھ سگنیفیکنس ہے اگر آر ڈبلو کی ویلیو ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوڈ سیگمنٹ کے اندر جو کوڈ ہے وہ ریڈ کی جا سکتی ہے اور اگر آر ڈبلو کی ویلو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوڈ سیگمنٹ کے اندر جو کوڈ ہے وہ ریڈ بھی نہیں کی جا سکتی اسی طرح جو نیکسٹ بٹ ہے وہ اے بٹ ہے A bit is the access bit یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سیگمنٹ جو ہے وہ ایکسس بھی ہو چکا ہے جب بھی یہ سیگمنٹ ایکسس ہوگا تو یہ اے بٹ سیٹ ہو جائے گا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ سیگمنٹ ایکسیس ہو چکا ہوا ہے اس بٹ کی سگنیفیکنس ہے for the memory management system وہ اپنی سرٹن پالیسیز جو ہے وہ اس بیسس کے اوپر بھی ڈیسائڈ کرے گی کہ یہ کون سے سیگمنٹس ایسے ہیں جو ایکسیس ہوئے ہیں یا کون سے ایسے ہیں جو کہ ایکسیس نہیں ہوئے وہاں پہ اس بٹ کی سگنیفیکنس uh, سمجھ میں آتی ہے ابھی ہم uh, جس ایکسیس بائٹ کی بات کر رہے تھے وہ کسی ایسے ڈسکرپٹر کا ایکسس بائٹ ہے جو کسی کوڈ یا ڈیٹا سیگمنٹ یا اسٹیک سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے وہ ایسے سیگمنٹ کا ایکسس بائٹ نہیں تھا جو کہ کسی سسٹم اینٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سسٹم اینٹی ہم بتا چکے ہیں کہ سرٹن ایسے ٹیبلز ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم کو مینج کرنے کی ضرورت پڑتے ہیں اور ان کو اس کے اس نے میموری کے اندر ہی پلیس کیا ہوگا اور آف کورس جو میموری کے اندر پلیس کیا ہوگا تو اس کو وہ ایز اے سیگمنٹ ہی ٹریٹ کر رہا ہے اور اس سیگمنٹ کے لیے آف کورس ایک ڈسکرپٹر ہوگا فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس کے اندر جو ایکسس بائٹ ہے اس کی سگنیفیکینس چینج ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی سسٹم اینٹیز ہیں ان سسٹم اینٹیز کے لیے اس ایکسس بائٹ کی کیا سگنیفیکینس ہے آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ڈسکرپٹر نظر آ رہا ہے اور وہ ڈسکرپٹر یوز کیا جا رہا ہے ڈسکرائب uh, کرنے کے لیے ایک سیگمنٹ جو کہ ایک کوئی ایک سسٹم اینٹی ہے یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم نے جو کوئی ایک ٹیبل میموری کے اندر مینٹین کیا ہوا ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ ڈسکرپٹر یوز ہو رہا ہے اس کے اندر ساری اینٹیز فیملیئر ہیں کہ آف کورس وہ ٹیبل ہے تو اس کا ایک بیس ایڈریس ہوگا اس کو سیگمنٹ کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کا ایک بیس ایڈریس ہوگا اس کی لمٹ ہوگی اور جو اس کے کنٹرول بٹس ہیں کنٹرول بٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف جی بٹ جو ہے وہ ہی سگنیفیکنٹ ہے اور باقی کے جو بٹس ہیں وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے کیوں سگنیفیکنٹ نہیں ہے اویلیبل بٹ اس کے اندر کیوں نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ آل دا ٹائم ٹیبل جو ہے ضروری ہے کہ میمری کے اندر ہی رہے جی بٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم پیجنگ موڈ کے اندر چل رہا ہو یا سیگمنٹیشن موڈ کے اندر چل رہا ہو اس لیے جی بٹ کی ضرورت ہے جو بائٹ نمبر 5 ہے وہ ایکسس بائٹ ہے اور ایکسس بائٹ کا جو میننگ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسس بائٹ کے اندر جو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے وہ پی بٹ ہے پی بٹ کا وہی ٹاسک ہے جو کہ آپ نے پریویسلی دیکھا اور یعنی کہ وہ یہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ جو سیگمنٹ ہے وہ پریزنٹ ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے جو نیکسٹ ٹو بٹس ہیں وہ ڈی پی ایل بٹس ہیں ڈسکرپٹر پرولیج لیول وہ ڈسکرپٹر کا پرولیج لیول ڈسکرائب کر رہے ہیں پھر نیکسٹ جو بٹ ہے وہ عام طور پہ زیرو ہوگا اور اس کے بعد جو فور بٹس ہیں وہ ٹائپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں یہ ٹائپ کیا چیز ہے یہ ایک انفارمیشن ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم نے پلیس کیا جس سے یہ پتا چلے گا کہ جس سیگمنٹ کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہ کس طرح کی سسٹم اینٹی ہے وہ کوئی لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے وہ کوئی انٹرپٹ گیٹ ہے وہ کوئی کال گیٹ ہے یا کس طرح کی سسٹم اینٹی ہے جس سسٹم اینٹی کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے اس ڈسکرپٹر کی مدد سے ہر اینٹی کے لیے ایک کوڈ ہے اور وہ فور بٹ کا کوڈ ہے وہ ان فور بٹس کے اندر پلیس کیا جائے گا to identify that particular system entry اب ہم ایک اور ڈسکرپٹر کی بات کریں گے جس کو کہ انٹرپٹ ڈسکرپٹر کہا جاتا ہے جس طرح سے ہم نے دوسرے ڈسکرپٹرس کی بات کی ہے کہ وہ ڈسکرپٹر ایک سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں اسی طرح سے انٹرپٹ ڈسکرپٹر ایک انٹرپٹ سروس روٹین کو ڈسکرائب کرتا ہے انٹرپٹ ڈسکرپٹر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو انٹرپٹ سروس روٹین ہے وہ کس ایڈریس کے اوپر ریزائڈ کر رہی ہے اور جب اس کے اوپر کنٹرول برانچ کرنا ہے تو اس کے ڈسکرپٹر سے اس کا ایڈریس ملے گا اور پھر اس ایڈریس کے اوپر کنٹرول برانچ کیا جا سکتا ہے انٹرپٹ ڈسکرپٹر پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر بالکل ایکولنٹ ہے to interrupt vector in real mode لیکن آف کورس ونس آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس کیس کے اندر انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا in fact interrupt descriptor table use ہوگا اور اس کے اندر نمبر آف ڈسکرپٹرز ہوں گے جس طرح سے آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرپٹ ڈسکرپٹر ہے یہ ٹوٹل ایٹ بائٹس آکوپائے کر رہا ہے دوسرے جو ڈسکرپٹرز ہیں اس سے اس کا اسٹرکچر کچھ مختلف ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو دو بائٹس ہیں بائٹ نمبر زیرو اور اس کے کے اندر off offset set part part least significant sixteen bits place کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو بٹس نمبر جو byte number six and eight ہے اس ڈسکرپٹر کے اندر اس کے اندر جو انٹرپٹ ہے اس کے آف سیٹ ایڈریس کے ہائر سکسٹین بٹس یعنی کہ بٹ نمبر 31 سے لے کے بٹ نمبر 16 جو ہے ان کو اسٹور کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ اس کے اندر ایکسس بائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں پی بٹ ہے اور ڈی پی ایل بٹ ہے P for present D P L for descriptor privilege level اسی طرح سے ٹائپ کے لیے بھی ایک فیلڈ ہے اس کے اندر ایک اور ایکسٹرا چیز جو ہے وہ ورڈ کاؤنٹ ہے ورڈ کاؤنٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس کو کتنے ورڈز سٹیک کے اندر پاس کیے گئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈسکرپٹر کسی انٹرپٹ سروس روٹین کو ہی ڈسکرائب کر رہا ہو ان کیس اگر وہ کسی پروسیجر کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سٹیک میں کتنے بائٹس اس کو پاس کیے گئے ہیں ورڈ کاؤنٹ سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس کو سٹیک کے اندر کتنے بائٹس پاس کیے گئے ہیں پھر اس کے اندر آپ ایک سلیکٹر کی فیلڈ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سلیکٹر کی فیلڈ ایک ٹاسک اسٹیٹ سیگمنٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس انٹرپٹ سے ایسوسیٹیڈ یا اس وقت جو بھی پروسیسر کا اسٹیٹس تھا اس سے ایسوسیٹیڈ جو ٹاسک اسٹیٹ سیگمنٹ ہے اس کے لیے یہ سلیکٹر یوز کیا جائے گا تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے انفیکٹ جس طرح ریئل موڈ ہے ریئل موڈ کے اندر ویکٹر ٹیبل مینٹین کیا جاتا ہے پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر ڈسکرپٹر ٹیبل مینٹین کیا جائے گا جو ویکٹر ہے وہ فور بائٹس آکوپائی کرتا ہے اور جو ڈسکرپٹر ہے وہ اس کیس کے اندر ایٹ بائٹس کر رہا ہے اور اسی لحاظ سے جس طرح سے ویکٹر جو ہے وہ ایڈریس ہولڈ کرتا ہے انٹرپٹ سروس روٹین کا اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈسکرپٹر ہے یہ بھی ایڈریس ہولڈ کر رہا ہے ایک انٹرپٹ سروس روٹین کا ان پروٹیکٹڈ موڈ ہم نے یہاں تک یہ سمجھ لیا کہ جو ایک ڈسکرپٹر ہے وہ کسی ایک سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی پروگرام کا کوڈ سیگمنٹ ہو ڈیٹا سیگمنٹ ہو یا اسٹیک سیگمنٹ ہو یا ہو سکتا ہے کہ سسٹم کی کوئی اینٹی ہو اب یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہے کہ اس طرح کا صرف ایک سیگمنٹ نہیں ہوتا میموری کے اندر of course number of segments ہوں گے نمبر آف سیگمنٹس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہے تو اس طرح کی ایک ڈسکرپٹر اینٹی نہیں اینٹری نہیں ہوگی rather number of descriptor entries ہوں گی وہ ڈسکرپٹر انٹریز کہاں پڑی ہوں گی وہ کسی ٹیبل کے اندر پڑی ہوں گی اور وہ ٹیبل کہاں ہوں گے وہ بھی میمری کے اندر ہی پلیسڈ ہوں گے اس طرح کے بیسکلی تھری ٹیبلس ہیں آئیے سلائڈ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹیبلس کون کون سے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھری ڈفرینٹ ڈسکرپٹر ٹیبلس ہیں پہلا ڈسکرپٹر ٹیبل جو ہے یہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے یہ ایک ہی ہو سکتا ہے میمری کے اندر اور گلوبل اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر جو ڈسکرپٹرز ہیں یہ ہر پروسیس کو بلانگ کر سکتے ہیں پھر لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل ایک سے زائد ہو سکتے ہیں میمری کے اندر number of local descriptor tables ہو سکتے ہیں کہ مینٹین کیے جائیں اور پھر انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور ضروری ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اس کے اندر انٹرپٹس کے ڈسکرپٹر سے ایسوسیٹڈ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے جی ڈی ٹی اور ایل ڈی ٹی دونوں میمری کے اندر آف کورس اور آئی ڈی ٹی بھی یہ تینوں انفیکٹ میمری کے اندر ہی مینج کیے جا رہے ہیں جی ڈی ٹی اور ایل ڈی ٹی جو ہیں اس کے اندر total eight one nine two entries ہو سکتی ہیں اور ہر اینٹری کا سائز جو ہے ایٹ بائٹس کا ہوتا ہے جس طرح ہم نے ڈسکرپٹر کی ایک اینٹری کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک اینٹری جو ہے اس کے اندر بیس بھی آ گیا لمٹ بھی آ گئی اور ایکسس رائٹس وغیرہ ساری انفارمیشن آ گئی اور وہ ٹوٹل پوری انٹری کتنے بائٹس آکوپائی کر رہی ہے ایٹ بائٹس آکوپائی کر رہی ہے اور جو گلوبل ڈسکرپٹ ٹیبل ہے یا لوکل ڈسکرپٹ ٹیبل ہے اس کے اندر میکسیمم ایسی کتنی انٹریز آ سکتی ہیں eight one nine two entries maximum اس کے اندر گنجائش ہے تو اس لحاظ سے جو ٹوٹل سائز بنتا ہے گلوبل ڈسکرپٹ ٹیبل کا میکسیمم جو سائز بنتا ہے آف گلوبل ڈسکرپٹ ٹیبل یا میکسیمم سائز جو بنتا ہے آف لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل وہ eight one nine two into eight ہے یعنی کہ سکسٹی فور کے کا میکسیمم سائز ہے اس ٹیبل کا آف کورس اس سے کم سائز کا بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کیا منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو ڈی جی ڈی ٹی اور ایل ڈی ٹی کو پوری کرنی چاہیے آئی ڈی ٹی جو ہے اس کے اندر میکسیمم 256 ففٹی ہو سکتی ہیں جس طرح سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹراپس ٹوٹل کتنی ہوتی ہیں 256 ففٹی انٹراپس ہوتی ہیں آئی ڈی ٹی کے اندر اسی طرح سے 256 ففٹی ہیں اور ہر انٹری جو ہے وہ ایک انٹراپٹ گیٹ کو ڈسکرائب کر رہی ہے اور اس کے اندر آف کورس ایک منیمم ریکوائرمنٹ بھی ہے جس کو کہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے تو جو بھی انٹراپٹ ڈسکرپٹ ٹیبل ہوگا اس کے اندر میکسیمم کیپیسٹی ہے of 256 fifty six gates G D T کے اندر میکسیمم کیپیسٹی ہے وہ of eight one nine two entries and L D T کے اندر میکسیمم کیپیسٹی ہے of eight one nine two entries آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر کس طرح سے میموری ایلوکیشن پرفارم ہوتی ہے آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر ایڈریس ٹرانسلیشن کس طرح سے ہوتی ہے جس طرح ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے کہ in case of real mode جو ایڈریس ٹرانسلیشن ہے وہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ کے تھرو ہو رہی ہے لیکن پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر اتنی ڈائریکٹ ایڈریس ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی اس کے لیے ایک انڈائریکٹ میتھڈ ریکوائرڈ ہے جب ہم سارا ڈسکرپٹرز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور اس کے علاوہ سلیکٹرز کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک کوئی ایڈریس ایک کوئی انسٹرکشن ایشو ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ایڈریس جنریٹ ہوگا وہ کیسے جنریٹ ہوگا using these descriptors and selectors آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ